ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں غار سور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں نے کافروں کے پاؤں دیکھے جو ہمارے سر پر کھڑے ہوئے تھے صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے اور بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کسی نے ذرا بھی قدم اٹھائے تو وہ ہم کو دیکھ لے گا آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے ان دو آدمیوں کو کوئی نقصان پہنچا سکے گا جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو تریسٹھ